محمد في في أول كلامنا أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام اللہ تعالی کا بے انتہا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے محض اپنے پزل اور کرم اور مہربانی سے ہم جیسے نالائقوں کو نا اہلوں کو آسیوں کو گنہگاروں کو رحمت کا مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا مہنا نصیب فرمایا کیا کیا جائے آقا کی پیشن گوئی ہے اس کو سچ ہونا ہے اور اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور یہ پیشن گوئی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہو کر رہے گی اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے زمانہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا سال مہینے بن جائیں گے اور مہینے ہفتے بن جائیں گے اور ہفتے دن اور دن گھنٹے بن جائیں گے لیکن ہماری بدعملی سے اب مہینے سیکنڈ بنتے جا رہے ہیں لگ یوں رہا تھا کہ استقبال رمضان کا بیان ابھی ہم نے دیا تھا روزے کے آداب بتائے تھے رمضان کی فضیلتیں بتائی تھیں اور آقا کا ارشاد گرامی نقل کیا تھا یا الناس قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارک اے لوگو تم پر ایک عظمت والا رحمت والا برکت والا مہنا سایہ پگن ہے کیا سایہ پگن ہوتا لگتا ہے یہ مہنا ہمیں چھو کر اب اپنے آخری مراحل سے گزر رہا ہے جن کا کلام پاک ترابی میں ختم ہونا ہے بس گنتی کے کچھ صورتیں باقی رہ گئی ہیں اور رکاتیں رہ گئی ہیں اور جو اعتکاف میں ہیں ان کے گنتی کے کچھ گھنٹے اور ایام باقی رہ گئے ہیں اور رمضان المبارک اپنی رحمتوں اپنی مغفرتوں اور اپنی برکتوں سمیت لگتا ہے کہ انقریب ہمیں الوداع کہہ دے گا اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو لوگ جمعت الوداع کہتے ہیں اور ملک کے دنیا کے بعض علاقوں کے اندر اس جمعہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ جمت الوداع کے نام سے منایا جاتا ہے اور خدا جانے یہ رمضان کی آخری جمعہ ہے یا زندگی کی آخری جمعہ یہ اللہ بہتر جانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ الجمت الوداع ہے لیکن یہ اگر الجمت الحیات ہو یعنی زندگی کا آخری جمعہ تو کون کیا کر سکتا ہے بہرحال قابل مبارکباد ہیں اور <clears throat> سلام ہے ان مسلمان مردوں پر اور ان مسلمان عورتوں پر سلام ہے ان نوجوانوں پر سلام ہے ان عابدوں پر ان زاہدوں پر سلام ہے ان قدردانوں پر جنہوں نے رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانا جن کا نہ روزہ چھوٹا نہ ان کی تراوی چھوٹی نہ قرآن سے وہ الگ ہوئے نہ انہوں نے داڑھی منڈایا نہ اپنے شیطان کے نطفے سے پیدا ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا نہ ہماری خواتین بازاروں میں پھر کر لہ و لعید کے اندر مشغول ہو کر اور عید کی تیاریوں میں مصروف ہو کر اپنے بازاری عورت ہونے کا ثبوت نہ دیا سلام ہو ان ماؤں پر ان بہنوں پر ان خواتین پر کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا اکرام کیا احترام کیا اعتکاف کیا تراوی پڑی ذکر و اسکار کرتے رہے اور یاد تازہ دلا دی حضرات صحابہ کرام کے زمانے کی یاد تازہ دلا دی حضرات اولیاء کرام کے گھرانے کی یاد تازہ دلا دی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا گھرانہ کہ جن کی عورتیں دن میں کوئی دس پارے کوئی پندرہ پارے کوئی ایک قتم پاک کو ختم کیا کرتی تھی ان عورتوں کے اندر آپس کے اندر مسابقہ ہوا کرتا تھا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کہ آج مہینے اتنے پارے پڑے مبارک ہو ان حضرات کے لیے جنہوں نے شیخ الہم کے نقش قدم پر چلا شاہ عبد القادر کے نقش قدم پر چلے جنہوں نے شاہ عبد الرحیم صاحب کے نقش قدم پر جن کے قدم چلے مبارک ہو کل قیامت کے دن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے میں چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم نے بھی رمضان المبارک میں بسترے کو حرام کر دیا تھا دولت کو طلاق دے دی تھی مال کو ٹکرا دیا تھا دنیا کو موت اور پاہانے کے ڈلے سے ہم نے بدتر سمجھا تھا رمضان تھا ہم تھے روزے تھے ہم تھے تلاوت تھی ہم تھے یہ ذکر تھا یہ زبان تھی یہ مقدس ساعتیں تھیں ان مقدس ساعتوں کے سائے میں ہم چلے جا رہے تھے خوش نصیب ہیں جنہوں نے فرشتوں کی دعائیں لی جنہوں نے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی دعائیں لی جن کے چرچے آسمانوں میں ہوتے تھے جن کے چرچے ملائک میں ہوتے تھے جن کے چرچے سمندر کی مخلوق میں ہوتے تھے جن کے چرچے سوراخوں میں بلوں میں رہنے والے حشرات العرض کیا کرتے تھے مبارک ہیں جن کی منہ کی بدبو اللہ کے یہاں مجھ کو امبر سے زیادہ پسندیدہ ہے مبارک ہیں جن کی دعاؤں پر ستر ہزار فرشتے آمین کہنے کے لیے لپکا کرتے تھے مبارک ہیں جس کے لیے جنت کو مزین کر دیا گیا مبارک ہے جن کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا مبارک ہیں وہ لوگ وہ مرد و حضرات وہ خواتین وہ بڑے وہ چھوٹے کہ جن کے لیے اللہ نے شیاطین کو مقیت کر دیا مبارک ہیں جب شہری کے دسترخوان پر بیٹھتے اور افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے زمزم کا گھونٹ لیتے مکے کا کھجور لیتے انہیں جنت کی نعمتوں کے مزے ملا کرتے تھے مبارک ہیں کہ جب انہوں نے تراوی کی پہلی رکعت کے اندر تقبیر تحریمہ باندھا تھا پتا نہیں لگتا تھا وہ جنت کی کیاریوں میں گھوم رہے تھے یا جنت کے باغوں کی سیر کر رہے تھے یا ہور و غلمان سے ملاقات کر رہے تھے یا ملائی ان کا ہاتھ ملا رہے تھے مبارک ہیں جنہوں نے شب قدر کی تلاش کی مبارک ہیں جو اللہ کے در کے غلام بن کر بھکاری بن کر فقیر بن کر اے داتا اے سخی میں مجرم میں گنہگار گار تیرا در چھوڑ کر جانے والا نہیں جب تک تو ہمیں مغفرت کا پروانہ نہ دے دے مولا دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے دنیا ذلیل ہو سکتی ہے آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے چاند اور ستارے اور سورج بے نور ہو سکتے ہیں شہد کڑوا ہو سکتا ہے برف گرم ہو سکتا ہے مولا تیرے محبوب نے کہا تھا کہ تو آسمان دنیا میں رمضان کی ہر رات میں آ کر کہتا ہے مستقرین افی اللہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ ہم اس کے لیے مغفرت کا پروانہ دیں مسترز ارض اللہ ہے کوئی روزی مانگنے والا ہم اسے روزی دیں ہے کوئی آفیت مانگنے والا مولا تیرے محبوب جھوٹے نہیں ہو سکتے ہاں تیرے پر در پر یہ بھکاری اعتقاف کی شکل کے اندر موتقف کی شکل کے اندر بیٹھ چکے ہیں یہ بھکاری تراوی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یہ بھکاری آج ہاتھ اٹھا کر دس بستہ تیرے در میں دعا کر رہے ہیں تو بھیگ دے دے مخبرت کی تو چابی دے دے جنت کی اور تو جہنم سے کلاسی کا پروانہ دے دے حضرات یہ رمضان المبارک کی ساتیں یہ رمضان المبارک کے لمحات یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں اب قریب الختم ہونے کو ہیں قابل قدر ہیں قابل مبارک باد ہیں زمین و آسمان کے اندر حور و ملائی کے اندر نیکوکاروں کاروں کی محفلوں میں ان کی نیکیوں کے چرچے ہیں اور انہوں نے جنت کا پروانہ حاصل کر لیا جنت کا ٹکٹ لے لیا اور آہا نے فرمایا ناممکن ہے کوئی رمضان پائے اور رمضان پا کر پھر وہ جنت نہ پائے یہ ناممکنات میں سے ہے کوئی ماں باپ کو پائے اور جنت کا ٹکٹ نہ پائے یہ ناممکنات میں سے ہے کسی کے سامنے میرا درود ہو اور میرا تذکرہ ہو اور میرا تذکرے کے بعد وہ درود نہ بھیجے اور اللہ سے رحمتیں حاصل نہ کرے ناممکن ہے ناممکن ہے اسی لیے آہا دنیا بھر کی ماؤں کی مانتا رکھنے والے اور دنیا بھر کی شفقتیں اپنے دل میں رکھنے والے اتنی ہمدردی کرنے والے کوئی ماں اپنی اولاد پر کیا مامتا نچھاور کرے گی کوئی باپ اپنی اولاد پر کیا شفقت کرے گا کوئی بھائی اپنے بہنا پر کیا جانثار ہوگا سب سے بڑھ کر مشف مشفق سب سے بڑھ کر مربی سب سے بڑھ کر محسن یہ ہمارے آقا تھے یہ ہمارے مولا تھے یہ ہمارے کرم فرما تھے یہ ہمارے محسن تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے راستے میں کاٹے ڈالنے والوں کے لیے آپ نے دعائیں کی اون کی اوجھڑی ڈالنے والے کے لیے آپ نے دعائیں کی آپ کو شاعر کہنے والوں کے لیے آپ نے دعائیں کی آپ کو کاہن آپ کو مجنون آپ کو پاگل آپ کو دیوانہ نہ جانے خدا بند قدوس سے آپ کو ڈگری دی گئی اے محمد ان نقد اعلیٰ خلوق نازیم کہ آپ اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں اے محمد ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا ہے اے محمد جنت کے حور و غلمان کی جو تجویح ہے وہ آپ کی درود ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درخت جب آپس کے اندر ٹکراتے ہیں تو دنیا کے جنگلوں میں جب ہوائیں چلتی ہے سائیں سائیں کی آواز آتی ہے یہ جنت کے درخت آپ پر درود بھیجتے ہیں وہ آقا وہ محسن وہ کرم پرواں جس کے دل پر کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں نازل ہوئی جسے امام الانبیاء بنایا گیا جسے شافی محشر بنایا گیا جسے ساقی کوثر بنایا گیا جو سجدے میں جائے گا اللہ ترس کھائے گا اور کہے گا ارفا را سکا یا محمد اے محمد آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے سل توتا مانگیے دیا جائے گا جس کے سجدے پر خدا ترس کھا جائے جس کے رونے پر خدا کی شان رحیمی اور خدا کی شان کریمی کا دریا جو اس میں آئے اور جس کے تڑپنے اور بل بلانے پر کہے لال کا باقی ان کا اللہ آسارم بحاض الحدیث اصفا یہ ایمان لے کر نہ آئے آپ لگتا ہے ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھلا دیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں میں مسلح میں رویا کرتا تھا دن میں امتوں کی فکریں کیا کرتا تھا جس نے اس امت کے خاطر اپنی آل اولاد کی قربانی دے دی جس نے اپنے گھر کی خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا تھا جس نے اپنے نواسوں کو اس امت کے لیے شہید کروا دیا تھا جس نے اپنے بیٹی کے دکھ اور غم کو برداشت کیا تھا وہ کبھی میں وہ ملون وہ کتوں اور سوروں کی نسلوں سے پیدا ہوئے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر داڑی مڈا کر ان داڑھی کے بالوں کو پیشاب کی نالی میں ڈالتے ہیں نہیں یہ اپنے باپ کے نتفوں سے نہیں پیدا ہوئے یہ حلال کے نتفے سے نہیں پیدا ہوئے جو میرے محبوب کا نہ ہو سکا وہ اپنے باپ کا کیسے ہوگا جو اپنے محسن کے احسان کو فراموش کر دیا جس میں رونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے قطروں کی لاج نہ رکھی اس زلیل دنیا کے لیے اس زلیل مال کے لیے اس ملون مال و دولت حقیر دنیا کے لیے اس حیض و نفاس کی پوٹلی اور پیشاب اور پہانے کی گندگی رکھنے والے جو ہے غلاظت کی پوٹلی رکھنے والے انسان کے لیے اس نے آہا کے دل کو جس نے دکھایا ہے نہ نہ اس کے بارے میں ٹیسٹ کرنا پڑے گا اینالیس کرنا پڑے گا ڈی این اے کرنا پڑے گا جو میرے محبوب کا دشمن ہے جو میرے آقا کا دشمن ہے جو نہ میرے محبوب کے سنت کا مذاق اڑانے والا داڑھی کے منہ مبارک کو پیشاب کی نالی میں ڈالنے والا ہائے کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی آقا کا دشمن نہیں ہے اگر سور کے پاخانے کے کیڑے ان کو زبان دے دی جائے کتے کے مرے ہوئے جسم کے وائرس اور جراثیم اگر اس مردود کو نبی کے دشمن کو دیکھیں وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مرے ہوئے کتے کے جراثیم تو بنا دیے سور کے پاہانے کے کیڑے بنا دیے لیکن محمد کا دشمن نہیں بنایا مجھے آہا کا دشمن نہیں بنایا برا ہو ان دشمنوں کا برا ہو رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں کا برا ہو کہ جنہوں نے تراوی کی بے قدری کی روزے کی بے قدری کی جنہوں نے آخا کی بدعا کا تو اپنے گلے کے اندر ڈال لیا جنہوں نے جہنم کے دروازے پر اپنا ریزرویشن کروا لیا اپنی بکنگ کرا لی کچھ نہیں پایا کچھ نہیں پایا جس آخا نے اپنے دشمنوں کو یہ کہہ کر تسری والے کو مل الطلقاء کہ جاؤ آج کے دن تم آزاد ہو اے قاتلو اے کیچڑ ڈالنے والو اے اجھڑی ڈالنے والو اے کاہن کہنے والو اے جادوگر کہنے والو اے میری بیٹی حضرت زینب کے دشمنوں میری بیٹی فاطمہ کے دشمنوں اور میری زوجہ امت امہات المؤمنین میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنا کی تہمت لگانے والوں معلوم تھا یہ منافقوں کی کارستانی تھی منافقوں نے آپ کے دل کو دکانے کے لیے یہ الزام اور یہ تہمت لگایا تھا لیکن آہا ایسے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں کہ شاید میری نماز جنازہ پڑھانے سے اسے جنت کا پروانہ مل جائے اسے جنت کی صنعت مل جائے اور اسے جنت کا ٹکٹ مل جائے اسے جہنم سے کلاسی کا پروانہ مل جائے ارے اور تو کرو مسلمانوں داڑی منڈانے والوں عید کی فکریں کر رہے ہو قبر کے اندر کفن کی ضمانت نہیں ہے عید کی تیاری کر رہے ہو موت کے وقت کلیمے کی ضمانت نہیں ہے عید اس کی ہے جس دن اس نے اللہ کو راضی کر لیا شب قدر اس کی ہے جس رات اس نے اللہ کو راضی کر لیا اور عید اس کی ہے کہ جس دن کلیمے کے ساتھ وضو کے ساتھ سجدی کی موت نصیب ہو گئی اس کی ہے جس نے تلاوت کے وقت ملک الموت کو سلام کیا اس کی ہے جسے ملک الموت نے کہا یا تو نفس المطمئنہ ارجعی ارا ربی کی راضیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ آجا تیرے رب کی طرف ہنسی خوشی دیکھ جنت میں آجا دیکھ اللہ کے نیک بندوں میں آجا داڑھی داڑی منڈے رمضان کی بے حرمتی کرنے والے حرام خور ٹی تیری بند نہیں ہوئی گانے تیرے بند نہیں ہوئے دنیا کی پوجا بند نہیں ہوئی مال و دولت کی پوجا بند نہیں ہوئی رمضان کے شروع میں جو مسجدیں بھرا کرتی تھی وہ دھیڑ کے بچے تھے وہ سور کی نسلیں تھیں کہ پھر کچھ دن جانے کے بعد کیا برا کیا تھا مسجد نے تیرا کیا برا کیا تھا رمضان نے تیرا کیا برا کیا تھا رب نے تیرا کیا برا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا جو تیرے منہ پر پیاس کی حالت میں پیشاب کرتے ہیں ان کے جوتوں کو جیت سے چاٹتا ہے جو تیرے دشمن ڈھیر چمار کافر مجری ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھاتا ہے یہودی نصارہ عیسائی اسلام مسلمان دشمن ان کی تہذیب ان کے کلچر اور ان کے تمدن کو سینے سے لگاتا ہے کمینے تیرے سامنے پیشاب اور پانی کی تمیز ختم ہو چکی ہے ہلوے اور پہانے کی تمیز ختم ہو چکی ہے رنڈی اور ماں کی تمیز کو تو ختم کر چکا ہے کیا ملا کیا ملا تجھے خدا کے گھر کا سہاگ اجاڑ کر کیا ملا مسجد کی ویرانی دیکھ کر کیا ملا اللہ کے قرآن کو غیر آباد دے کر کیا ملا تجھے رمضان کے اندر کتوں سوبروں کی طرح بازاروں میں چڑھ کر کیا ملا عید کی تیاری کے اندر ماروڑی کے پاس سوت کا کاروبار کر کر اپنی ماں کے کپڑے اتار کر چھتیس مرتبہ اس ماں کے کہ جس کے قدم تلے جنت ہے اس ماں کے ساتھ کتا کتی سور سورنی کا کام کر کر چھتیس مرتبہ کیا ملا کیا کر لیا تو نے کون سا ملک فتح کر لیا کون سا جوڑی کی آپ کے اندر تاج محل تو نے بنا دیا تو عید کرتا ہے تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی آج کشمیر کے اندر تڑپ رہی ہے بوسانیا کے اندر بلک رہی ہے آج فلسطین کے اندر تیری مائیں اور بہنیں اور تیرے خاندان اور قبیلے کے لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں گوان کا نام بے جیل سسک رہی ہے ابو غریب جیل تڑپ رہی ہے کتنے حرام خور سفیر کمینے یہ جانتے ہوئے کہ بھائی یہ مدرسہ فرضی مدرسہ ہے جھوٹا مدرسہ ہے محتمین بدکار ہے زانی ہے اور ان کے قدم خبر کے اندر جھول چکے ہیں رمضان کے اندر فضائل بتا کر زکات بٹورنے کے اندر سکات بٹورنے کے اندر اور کتنے مسلمان اپنے کو مسکین دکھا کر اپنے کو فقیر دکھا کر لاچار دکھا کر پیسوں کی طرف دوڑ رہے ہیں پیسوں کی طرف دوڑنے والے دولت کی طرف بھاگنے والے حرام خور چندہ کرنے والے اور اپنے پیٹ پالو کتے کی پوجا کرنے والے کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا تیرے باپ کا حشر کیا ہوا تیرے دادا قارون کا انجام کیا ہوا داڑی مڈے خبردار رک جا بس بس کر کر اللہ کے لیے بس کر جس نبی نے اپنے جو ہے دشمنوں کو معاف کر دیا خون میں لتڑے ہوئے تھے تائف کی سرزمین کے اندر فرشتوں نے آ کر کہا آپ چاہیں چکی کی پاٹ کی طرح ان مکے والوں کو پیس دیا جائے آپ نے فرمایا ممار سلحلہ کا اللہ رحمت اللہ اللہ نے ہمیں بھائی سے رحمت بنا کر بھیجا سوچ تو صحیح اللہ کے لیے رک جا اے باغی شر اے جہنم کے لہو پینے والے اے دنیا کے پجاری اے دولت کے پجاری اے لانت کے توق ڈالے ہوئے اے تراوی کے چھوڑے ہوئے اے روزوں کے چھوڑے ہوئے اے ٹی وی کے گورنے والے اے رنڈیوں کو آنکھ لڑانے والے اے مانو دولت کے پجاری دنیا کے پجاری دیکھ میرے آقا نے ہر چیز کو معاف کر دیا عبداللہ ابن ابئی اتنے سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے آیت سور منافق ان کی نازل ہوئی لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سب عید امر رہا اللہ لہم کے ستر مرتبہ بھی تم دعا کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا اے محبوب آپ کا امت کے ساتھ تعلق آپ کا اپنی قوم کے ساتھ رشتہ کہ آپ نے فرمایا اللہ اگر کہتا ستر مرتبہ سے زائد کرنے پر اللہ انہیں مغفرت کا پروانہ دے دیتا تو میں ستر سے زیادہ ان کے لیے مغفرت چاہتا ابو جہل کے بیٹے کو اکرما کو جس نے معافی دی جس نے جنت کا پروانہ دیا وہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا وہ ابو جہل جس نے نبی کی دشمنی کے اندر کوئی کثر باقی نہیں رکھی تھی وہ ابو جہل جس کے جہنم کے گڑھے کی نشانی بتا کر آہا نے فرمایا تھا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل یہاں پر دفن ہوگا یہاں پر کٹ کر گرے گا اس ابو جہل کی گود میں پرورش پانے والے اکرما کو جو آگے چل کر اسلام کے جرنیل بنے اسلام کے سپہ سالار بنے میرے آقا کی افو میرے آقا کی آقا کی درگزر میرے آقا کی وسط وسطرقی کا سبقہ تھا ایسے ہزاروں اکرما صاحب ایمان بن گئے ایسے ابو سفیان ایمان کے اندر داخل ہو گئے جو کٹر اسلام مسلمانوں کے دشمن تھے کتنا نبی کا دل جلایا ہوگا تو نے روزہ خور منانے والے ٹی وی دیکھنے والے دنیا کی پوجا کرنے والے ہائے ہائے آج زہر میں اثر میں آ کر تو دیکھ یہ مسجد جو پر ہوتی تھی تیرے سجدوں سے یہ پر ہوتی تھی تیرے رکو سے تیرے قیام سے اب پیچھے کی صفوں کو بمت نے چاٹ لیا یا کتے سوروں کی نسلیں تھیں جو قبروں کے اندر چلی گئی پتا نہیں پتا نہیں اب پھر رمضان کا چاند دکھے گا اس کا باپ جکڑ جکڑیوں سے اور ہتکڑیوں سے آزاد ہوگا اور اس دنیا میں آئے گا یہ اس سے گلے ملے گا یار کہاں چلا گیا تھا رمضان میں تیری دوستی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بے قرار تھے کوئی رنڈی کو لے کر کوئی گرل فرینڈ کو لے کر کوئی یار آشناؤں کو لے کر کوئی فلم کو آباد کرنے سنیما گھر کو آباد کرنے جائے گا کوئی رنڈی خانہ آباد کرنے جائے گا کوئی پکنک اور کوئی موج مستی سیر و تفریح کے لیے جائے گا اللہ کے گھر کا سہاگ اجڑ چکا ہوگا اللہ کے گھر کی رونقیں ختم ہو چکی ہوگی اللہ کا گھر خون کے آنسو رو رہا ہوگا مسلمانوں ایک بابری مسجد کا رونا روتے ہو عید الفطر کے بعد ہر مسجد بابری مسجد کا رونا روتی ہے ہر مسجد بیت المقدس کا رونا روتی ہے کیا کر لیا تم نے کیا کر لیا خدا کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے نبی کی شان کچھ گھٹا نہیں سکتے دنیا کے کتوں جتنا ہو سکتا ہے اتنا بغاوت کرو اتنا جہنم کا پیٹ پیو اپنے پیشاب میں ڈوب مرو علم تو بغیر ہی کم میرے رب کی شان میں کمی آنے کی نہیں میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں تمہارے رکو کا محتاج نہیں تمہاری نمازوں اور تمہارے روزوں کا محتاج نہیں لو اپنے گڑے ہوئے ماں باپ کو خبروں سے نکالو لو اپنے آباد داد کو بلاؤ بنا فرمانوں کو داڑھی منڈوں کو بے نمازوں کو عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بازاروں میں گھمانے والوں کی ایک جماعت بناؤ نہ صرف تمہاری جماعت بلکہ جنات اور شیاتین کے اندر جو نافرمان جنات ہیں شیاتین ہیں ان کو جمع کرو میرا اللہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں بگاڑو گے یا ما شرل والانس ان تم ان تن من میں السماوات والارض فانفذوا لا پزو الا تن پزو نہ اللہ بھی سلطان اے لوگوں اے جنات اے انسانوں اے کی جماعت تم کہاں بھاگو گے اللہ لگاؤ سات زمینوں کے اللہ لگاؤ سات آسمانوں کے لا تنفذون اللہ بسلطان جہاں جاؤ گے وہاں میری قدرت پاؤ گے وہاں میرے حکم کو پاؤ گے کبھی آلائی ربی کو باتوں کا زیبان رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے شر کی طرف قدم بڑھانے والے اے روزہ خور اے تراوی چھوڑنے والے نبی جس نے مکے کے ظالموں کو معاف کیا مدینے کے منافقوں کو معافی کا پروانہ دیا کتنا دل جلا ہوگا اور دل کو کتنی اذیت اور ٹھیس پہنچی ہوگی کہ جبریل امین نے فرمایا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ مسلمان جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت کا پروانہ اللہ سے حاصل نہیں کیا آخا آپ نے تو کی سرزمین کے اندر پتھر کھا کر رحمت کی دعائیں دی تھی آہا مکے کے ظالموں کے حق میں ہدایت کی دعائیں دی تھی اللہ اے میرے مولا اے مارے مولا عذاب نہ دینا میری قوم کو ہدایت دینا میری قوم کو راہ راست پر لانا اس لیے کہ انجانے میں اس نے مجھے ظالم کہہ دیا کاہن کہہ دیا شاعر کہہ دیا وہ آخا جس نے اپنی بیوی کی تہمت کو معاف کر دیا برداشت کر لیا وہ آخا جس نے اپنے بیٹی کے پکڑواخے کو اپنے گھرانے کی تندستی کو برداشت کر لیا اے مسلمان اے مسلمان میرے بھائی رمضان کی کچھ ساتھیں رمضان کی کچھ گھڑیاں اور کچھ روزے اعتکاف کے کچھ دن اور شب قدر کی تلاش کی کچھ ساتیں باقی رہ چکے ہیں اللہ کے لیے دیکھ اگر تو ایک باپ کے نقطے سے پیدا ہوا ہے سمجھ جا سمجھ جا یہ اس طرح چلا کر سبروں چماروں کے چہرے بنانا چھوڑ دے یہ برقے پنا کر رنڈیوں کے ریلیہ بنانا چھوڑ دے یہ بازاروں کی کتیاں اور بازاروں کی رنڈیاں اور بازاروں کی رونق بنانا چھوڑ دے ابھی وقت ہے ابھی گھڑیاں ہیں ابھی کچھ رات ساتیں ہیں ابھی رمضان کا آخری اشرا باقی ہے ابھی میرا رب تجھے بلا رہا ہے مستفیرین اکبر اللہ کہ ہے کوئی مانگنے والا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے آ میرے رب کے دربار میں آ مانگ لے بھکاری بن جا یا الحمید اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے محتاج ہو اللہ غنی ہے اللہ جوہد کو احتیاط کی ضرورت نہیں اللہ قابل تعریف ہے بس کر میرے بھائی بس کر ورنہ دیکھ میرے آقا کی دعا مدینے سے نکل چکی ہے ریاض الجنہ سے نکل چکی ہے ممبر رسول سے نکل چکی ہے اب یہ دوڑتے ہوئے داڑی ملوں کو لگ رہی ہے بے نمازیوں کو لگ رہی ہے جن کے پلان اور منصوبے رنڈیوں کے ساتھ گھومنے کے پکنک منانے کے خدا کے گھر کو ویران کرنے کے تراوی کو گمنام کرنے کے اللہ کے گھر کے سہاگ کو اور نورانیت کو جاننے کے دیکھ تو سہی دیکھ تو سہی آج گمد خزرا آنسو بہا رہا ہے آج نبی کے روزے کی جالی چیخ رہی ہے آج تیز قدم دوڑتے قدم یہ جبریل امین کی بدعا اور میرے محبوب کا سینے پر پتھر رکھ کر آمین کہنا یہ نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل نے بدو ادی ہو اور نبی نے آمین کہا ہو اور وہ اللہ قبول نہ کرے نبی کی کس فریاد کو اللہ نے ٹکرا دیا نبی کی کس خواہش کو اللہ نے ٹکرا دیا کیا تو تیرے اولاد کی خواہش کو ٹکرائے گا اپنی چہیتی بیٹی کے خواہشات کا گلا گھوٹے گا جب تو باپ ہو کر نہیں کر سکتا میرا اللہ انما امر ہو ادا ارادہ شیئن کن کہ وہ کن فیقون کہتا ہے ہو جاتا ہے محبوب کی دعا رائے گا جانے والی رہی آ رہی ہے عرب کی سرحد کو اس نے چھوڑ دیا بحر ہند کے اندر سمندر کے اندر کشتی لے لی ہے بیٹھ بیٹھ چکی ہے کیرلا کے ساحل پر اس کے قدم جمنے والے ہیں بمبئی کے ساحل پر بحر عرب پر اور جو ہے عرب کے سمندر پر اس کے قدم اترنے والے ہیں اب انتظار ہے کہ شب قدر تجھے مل جائے انتظار ہے اعتکاف میں تو اللہ کا مہمان بن جائے انتظار ہے کہ سہری اور افطاری کی مقدس ساعتوں میں کہیں تو خدا کی رحمت کا پروانہ حاصل نہ کر لے میرے بھائی الٹے قدم اس بد دعا کو وہیں کا وہیں پہنچا دے میرے بھائی یہ بد دعا تجھے لگ جائے گی یہ تیری جوڑوں کو لگ جائے گی داڑھی مڈے دنیا کے کتے سور تجھے دیکھ کر پنا مانگیں گے کتے گلی کے تجھے دیکھ کر پنا مانگیں گے اے اللہ اس کی وجہ سے بارشیں رک گئی اس کی وجہ سے ہر جگہ برکتیں ختم ہو گئی اللہ کا واسطہ رمضان کی رحمتوں کا واسطہ رمضان کے قرآن کے مہینے ہونے کا واسطہ رمضان کے بدر کا مہینہ ہونے کا واسطہ ماس اور موس کے جسم کے خون کے شہادت کا تجھے واسطہ حضرت سمیہ کی چیخ و پکار کا تجھے واسطہ حضرت زنیرہ کی شہادت کا واسطہ حضرت ام کلسوم ام حامی کی قربانیوں کا واسطہ آج سمجھ سکتا ہے لے کل یہ آنکھ ہوگی اور تو دیکھ نہیں پائے گا یہ کان ہوں گے تو سن نہیں پائے گا یہ دل اور دماغ ہوگا لیکن تو نماز نہیں پڑھ پائے گا روزہ نہیں رکھ پائے گا سبحان اللہ کہہ نہیں پائے گا کل جب تیرے قبر کے اندر تسلی ملیں گی کل تیرے قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھولا جائے گا کل جب تیری قبر کے اندر جس نے میری نبی کی بدعا لی اس کی دنیا برباد اس کی قبر اس کی عالم برزت اس کی عالم آخرت اس کی پلسرات کے قدم برباد جس نے میرے محبوب کی بدعا لی وہ پنتے یہ ناممکن ہے دنیا کے کتے تیرا مان تیرے کام نہیں آئے گا تیری دولت تیرے کام نہیں آئے گی تیری رشتے داری تیری کام نہیں آئے گی پھر کو عذاب آیا کیا اس کی حکومت کام آئی قارون کو عذاب آیا کیا اس کی دولت اسے کام آئی شداد کو عذاب آیا کیا اس کا گھرانہ اسے کام آیا ابو جہل جو ہے بدتر حالت کے اندر بدر کے اندر پڑا ہوا تھا سور اور کتے سے زلیل پڑا ہوا تھا اور صحابہ کے بوٹوں تلے رونا جا رہا تھا کون سی اسے اس کی اکڑاہٹ کون سا اس کا غرور کون اس کا اس کا تکبر کام آیا اللہ کا واسطہ سمجھ جا چوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی فکریں کر لے چوٹی ہوئی تراوی کی توبہ کر لے اس مسجد کے اجاڑ سے بچ جا اس مسجد کا سہاگ واپس کر دے اس مسجد کی زینت واپس کر دے اس مسجد کی روشنی واپس کر دے یہ مسجد تجھ سے بھیک مانگ رہی ہے یہ مسجد تجھ سے سوال کر رہی ہے میرے اللہ نے محبوب کو فرمایا وہ احمد سایلا پلا تنہر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائل آئے جھڑک کر نہ بھیجو آہا نے فرمایا سائل گھوڑے پر آئے اسے کچھ دے کر بھیجو آج یہ سائل مسجد تج سے بھی ہے سجدوں سے آج یہ مسلدے تج سے بھی ہیں اگر تو ان چتی چندہ نہیں دے گا سجدوں کا اپیا نہیں دے گا یہ تجھے دعا دیں گے یہ مسجدیں تجھے کوسیں گی یہ رمضان تجھے آہا کی دعا کا تو گلے میں ڈال دے گا ماں ہوگی بیوی ہوگی جس کی غلامی میں حیض و نفاس چاٹ کر تو نے اپنی آخرت تو برباد کی اے حیض و نفاس کے چاٹنے والے جوڑو کے غلام جوڑو کے پجاری اللہ کا عذاب آئے گا میرے محبوب کی دعا لگ جائے گی نہ تجھے تیری جرو بچائے گی نہ تجھے تیری اولاد بچائے گی یوم یفر من اخی و امی ہی صاحبتی ہی و بنی اللہ نے فرمایا شوہر بیوی کے نہیں بیوی شوہر کے نہیں اولاد ماں باپ کے نہیں ماں باپ اولاد کے نہیں اٹھ جا کمر بستہ ہو جا سبق پڑھ پھر تو صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا تو رمضان میں نہیں جگے گا تو روزے میں نہیں جگے گا تو میں نہیں جگے گا تو اعتکاف میں نہیں جگے گا اور تو شب قدر میں نہیں جگے گا تو تراوی میں نہیں جگے گا تو یوم الفرحان میں نہیں جمے گا یوم البدر میں نہیں جمے گا ماس اور موبس کے دن نہیں جگے گا ابو جہل کے مرنے کے دن نہیں جگے گا اور تو کافروں کے رسوائی اور شکست کے سامنا کرنے کے دن نہیں جگے گا مسلمانوں کے فتح کا علم بلند کرنے اور نعرے تقبیر بلند کرنے کے دن تو نہیں جگے گا تو کیا مندروں کے گھنٹیوں سے جگے گا تو کیا سوماؤں اور جو ہے گرجا گھروں کی آواز سے تو جگے گا مسلمان جگ جا مسلمان جگ جا مسلمان جگ جا دیکھ آج کشمیر کی بیٹی تجھ میں موتسم مل کی تلاش کر رہی ہے محمد بن قاسم کی تلاش کر رہی ہے آج ڈاکٹر رافیہ صدیقہ امریکہ کی قید کے اندر ہے آج حضرت اسامہ کی بیوی امریکہ کی قید کے اندر ہے وہ تیری ماں ہے وہ تیری امت کی بیٹی ہے تو دنیا کے پجاری اے کتے سور کے پاخانے کے کھانے والے تجھے اپنے رب کے بازی پر یقین نہیں من انداز فل ارد اللہ اللہ ہی رشتے کہ اللہ کتے سور کو روزی دیتا ہے وہ اللہ کیا روزے دار کو روزی نہیں دے گا امت محمدیہ کے غلام کو نہیں روزی دے گا بیت المقدس کے پاتے کو روزی نہیں دے گا بابری مسجد کے اندر اذانوں کا قصد کرنے والے رام للا کی مورتی کو ہٹا کر نعرے تکبیر بلند کرنے والوں کو کیا روزی نہیں دے گا میرا اللہ اچا جب جا میرے بھائی کشمیر آج بوسینیا بن چکا ہے بوسینیا کے اندر جب ان یہودی اور ان عیسائی ظالموں نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹی ان کو شناخت ختم کرنے کے لیے جلا کر ایک ایک قبر کے اندر سینکڑوں لاشیں انہوں نے دفن کر دی ہے تو کون سی بوسینیا کی بات کر رہا ہے کون سے فلسطین کی بات کر رہا ہے جب تو ایک کا کپڑا پہنے آنکھ کے اندر سرمے کا کاجل لگائے اور عطر لگائے اسپرے لگائے مرغ مسلم اور تیری بریانی اور میٹھے تیرے دسترخوان پر آئے اور جب تو نئے کپڑے پہن کر گلے ملے اپنی بہن کو یاد کر اپنی ماں کو یاد کر اپنے بھائی کو یاد کر جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں جو حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں جو شیب ابھی طالب کی یاد کو زندہ کر رہے ہیں کیا بوسینیا کی بات تیس پر دو قبریں کشمیر کے اندر ملی ہیں تیس پر دو قبریں بتیس سے لے کر پینتیس ہزار تک وہ لاشیں جن کو انکاؤنٹر کے نام پر جن کو ویژن کے نام پر جن کو دہشت گردی کے نام پر مار کر کسی کے ماں کے آنکھ کے تارے کو چھین لیا گیا کسی کے باپ کی لاٹھی کو چھین لیا گیا کسی کی بیوی کے سہاگ کو جاڑ دیا گیا کسی معصوم بچوں کے سر سے جو ہے باپ کے شفقت کے سائے کو ہٹا کر ان کی ان کو یتیمی کی غار کے اندر دھکیل دیا گیا بتیس ہزار تیس پر دو ہزار لاشوں کا قرض شہیدوں کا قرض تیرے اوپر واجب ہے اور ان میں سے کئی وہ ہیں کہ ان کو خود پتا نہیں بیائی زمین قتلت کس جرم کے اندر انہیں مار دیا گیا کس جرم کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا سلام ہو اس کشمیر کی دختر پر اس کشمیر کی ماں پر اس کشمیر کی بہن پر بہنا صبر کرنا ہمارا بھائی جب بزدلوں کی چوڑیاں نکالے گا دولت کی پوجا چھوڑے گا بہنا کچھ اور انتظار کرنا کچھ اور عزتیں لٹیں گی کچھ آبرو کی جنازے جائیں گی کچھ ماؤں کے کپڑے اولاد کے سامنے نکالے جائیں گے کچھ بہنا بہنا کچھ دلہنوں کا سہاگ اجاڑا جائے گا میری قوم کے بچے بگڑے بن چکے ہیں میری قوم کے لوگ جورو کے غلام بن چکے ہیں بہنا میری قوم کے لوگ دولت کے پجاری بن چکے ہیں بہنا میری قوم کو موتسم باللہ کی تلاش ہے میری قوم کو ٹیپو سلطان کی تلاش ہے بہنا جس دن میری قوم کے اندر محمد بن قاسم پیدا ہو جائے گا اور جب ایک ظالم حکمران کے قبضے کے اندر ایک بچی گئی تھی اور اس نے کہا تھا واہ موتسم باللہ اے موتسم باللہ تیرے مسلم حکمران ہوتے ہوئے آج مجھے یہ منظر دیکھنا پڑ رہا ہے نہ آج سیاسی کتوں کے پیچھے بی جے پی کے پیچھے فرقہ پرست تنظیموں کے پیچھے عہدوں کے پیچھے بہنا تیری بھائی تیرے بہن اور تیرے خاندان اور تیرے قبیلے کے لوگ اپنے آباز داد کے قبروں کے سودے میں لگے ہوئے ہیں گمبدوں کو گروی رکھنے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں مسجدوں کی اور اوقاف کی مدارس کی جو ہے آمدنی داؤ پر لگا کر پیٹ کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں بہنا رک جانا ہمیں معاف کر دینا ہمیں معاف کر دینا بہنا کہ ہم تجھے تیری عزت نہ بچا سکے تیرے آنچل کو نہ بچا سکے تیرے دوپٹے کو نہ بچا سکے مسلمانوں اگر یہ منظر تمہارے گھر کے اندر ہوتا ایک دلہا دلہن نکاح کے بعد ودا ہو کر جا رہے تھے اور اس وقت جو ہے نوشوں کو قید کر لیا گیا دلہا کے ہتکڑیاں ظالم حرامی اسلام مسلمان دشمن درندوں نے ہتکڑیاں لگا دی اور جب دلہن نے اس کی طرف قدم بڑھائے آخا میرے ہونے والے سرتاج کو چھوڑ دو میں نے حلال نکاح سے اس کو اپنی زوجیت کے اندر قبول کیا ہے تب اس کو باندھ کر اس بہنا کے کپڑے سرے بازار کے اندر نکال کر اس کی عزت اس کی عفت اس کی عصمت کی چادر کو چاک چاک کیا گیا اور کرنے کی کوشش کی گئی اس بہنا نے تمہیں عید کے تحفے کے نام پر اپنا وہ دوپٹہ دیا ہے جس کے اندر قسمت کے خون کے چھیٹے ہیں جس کے اندر اس کی آبرو کے قتل کی جو ہے چھینٹے ہیں مسلمانوں عید کے اندر جہاں نئے کپڑے پہنتے ہو اس جو ہے دختر کشمیر کے دوپٹے کو یاد رکھنا اور ان ماں اور بہنوں کو کہ جب گھر پر رات کے کوئی دستک دیتا ہے ماں کام جاتی ہے بہنوں اور بیٹی ترس جاتی ہے کوئی حیوان آ گیا جو آج ہماری عزت کا کوئی سودا کرے گا ہماری عصمت ہماری عزت ہماری پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کرے گا مسلمان جب سے تیرا رشتہ رمضان سے خدا کی رحمتوں سے خدا کی برکتوں سے تافراتوں سے شب قدر کی تلاش سے احتکاب سے تیرا رشتہ کمزور ہو چکا ہے آج یہ یہودی آج یہ جانوروں کا پیشاب پینے والے آج یہ بتوں کی پوجا کرنے والے ان میں فاطمہ ماں نام کی بیٹی کی آبرو لوٹے زینب اور پتےگا نام کی بیٹی اور ماں اور بہنا کی آبرو لوٹے آفیہ صدیقہ نام کو پیپ کے اندر ڈالے اور یمن کی بچی جو حضرت اسامہ کی زوجیت میں آئی تھی اسے ہاتھ لگائے ارے تو بدل ہو گیا تیرے اندر حضرت زنیرہ کی بہادری نہیں ہے اور تیرے اندر پرون کی بیوی جس نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے جس نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ رب نے اس کارنامے کو بطور مثال کے اور مسلمان نوجوانوں کے ضمیر کو جھجوڑنے کے لیے اس کو اللہ نے کلام پاک کے انتیسویں پارے میں سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا وزارب اللہ وزار اللہ شرم کر دنیا کے پجاری داڑھی مڑے شرم کر جورو کے غلام شرم کر مال کے پجاری شرم کر عہدوں کے پجاری شرم کر اللہ مسل للذین آمن امراتا فراؤن فراؤن کے لیے ایک عورت تھی وہ صنف نازک تھی وہ بھی عام عورتوں کی طرح ایک عورت تھی اس قالت حالت ربی کا بیتن کی جن اس کے ہاتھوں میں کیل گاڑے جا رہے تھے اس کے پیروں کے اندر میک ٹھوکے جا رہے تھے اس کے جسم سے کپڑے نوچے جا رہے تھے اور زخمی جسم پر مرچ کا آٹا ڈالا جا رہا تھا اور بچوں کو ڈمپنک مارنے کے لیے ان زخموں پر چھوڑا جا رہا تھا اور چہرہ جب اس نے دوسری رخ پر موڑ لیا اس چہرے کو اس ظالم فرعون نے اپنی محل کی طرف کیا تاکہ یہ محل کا لالچ اور مال و دولت اور سونے اور چاندی کے زیورات کے لالچ سے وہ ایمان سے پھر جائے پر بان جائے ماں معاف کرنا بی بی آسیہ معاف کرنا معاف کرنا ہجڑے ہو چکے ہیں تیرے بھائی ہجڑے ہو چکے ہیں نامردہ ہو چکے ہیں عزتوں کی لٹنے کی خبر سنتے ہیں مسجدوں کو ویران ہونے کی خبر سنتے ہیں مدارس پر بلڈوزر چلنے کی خبر سنتے ہیں ہمارے آبا اجداد کے قبرستانوں کے اوپر مندر بننے کی خبر سنتے ہیں اللہ کے گھر جو مساجد ہیں ان پر کتے پھرنے کی خبریں سنتے ہیں ان پر مجنو آ کر شیر و پرہاد آ کر زنا کرنے کے واقعات سنتے ہیں میں نے بتایا کہ صرف دلی دلی کے اندر نو سو مساجد ہیں کہ جن مسجدوں کو پامال کر دیا گیا ان کے تقدس کو ان کے حرمت کو رنڈیاں وہاں کاروبار کرتی ہیں وہاں کتے غلازت کرتے ہیں معاف کرنا آسیا معاف کرنا ہماری غیرت مر چکی ہے ہاں دولت کی بات کرو ہمیں کا جھنگر اور چوبے کا بچہ بھی طاقتور ہے مال کی بات کرو جورو کی بات کرو اولاد کی بات کرو روپے کی بات کرو عہدے کی بات کرو نسلیں نسلوں تک انتخاب لیں گے بہنا تیری بھی بھی غیرتی تو نازک تھی کیا کرو گے مسلمانوں قیامت کے دن حضرت آسیہ کا کیسے سامنا کرو گے جسم پر کیڑے ماری گئی بچھو چھوڑے گئے مرچ کا پاؤڈر ڈالا گیا اور اس کی آنکھوں کے رخ کو جب انسان پر ظلم ہوتا ہے انسان کسی حادثے سے دو چار ہوتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے آنکھوں کو کھول کر محل دکھایا گیا رب ملی اند کا دئی تن فی جنہ والا یہ تو فرون ہلاک ہونے والا اس کی ملکیت یہ دولت اور یہ خزانہ اور یہ محل ہلاک ہونے والا مالا ربی نیلی اند کا بیتن فی جنا مولا جنت کے اندر مجھے مکان دے دے جنت کے اندر مجھے ٹھکانا دے دے ربی نیلی اند کا بیتن فی جنا منت جی نے مل کے منت جی نے قومی یہ بچھو ڈگوا رہا ہے یہ کیلے ستا رہی ہے اور اس پر مولا ان کو تو برداشت کر لوں گا میں نے شرمگاہ کی حفاظت کی تھی مولا پردے کے اندر شرم کے اندر میں نے زندگی گزاری تھی دکھ ہے لالت ہے اور نوجوانوں پر اور بہادروں پر جو آج چمچا گیری کرتے ہیں پہلوانوں کی چمچا گیری کرتے ہیں سیاسی کتوں کی چمچا گیری کرتے ہیں مالداروں کی چمچا گری کرتے ہیں سیٹوں کی کیوں ہے کیوں ہے تمہاری زندگی سے کتے کی زندگی بہتر ہے تمہاری زندگی سے سبر کے پیڑوں کی زندگی بہتر ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کا تو سودا نہیں کیا انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا اے تاہر لاہو تھی اس رسک سے موت اچھی اے تاہر لاہو تھی اس رسک سے موت اچھی جس رشت میں پر جس کی پرواز میں آتی ہو کوتا ہی یعنی وہ پرواز ہی کیا وہ ترقی ہی کیا ہم سنتوں کا سودا کرے ہم داڑھی کا سودا کریں ہم بابری مسجد کا سودا کرے ہم گجرات کی ماں اور بہنوں کا سودا کریں ہم اپنی اولاد اپنی امت کی بیٹیوں کی عصمت اور عفت کی چادر کا سودا کرے ایک زمینہ تھی جس نے کہا تھا لی نیلی کا تنفیل جنا مولا میں جانتی ہوں یہ محل کچھ نہیں یہ محل اور یہ محل کا مالک اللہ کنہ والا مولا مجھے جنت دے دے مولا جنت میں اچھا رفیق دے دے میرے آخا میرا مولا میں آج میں تشریف لے جا رہے تھے جنت لاکھوں میل دور تھی آخا نے اپنے رفیق سفر ہم سفر حضرت جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل میں تو اب تک جنت گیا نہیں جنت کی مسافت کا پتا نہیں جبرائیل لگ رہا ہے کہ جنت آ چکی ہے اور جنت کی مہک مجھے سنائی دے رہی ہے سنائی دے رہی ہے حضرت جبریل امین نے کہا آہا جنت ابھی لاکھوں کروڑوں میل دور کے فاصلے پر ہے یہ جنت کی جو خوشبو آئی ہے یہ حضرت بی بی آسیہ فرون کی عورت ہے جس نے دنیا میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جس نے جرت کا مظاہرہ کیا جو استقامت کی پہاڑ بنی رہی کفر کے سامنے ایک عورت آج تم کہتے ہو اجی ہم یہ ہندوؤں کے ملک میں رہتے ہیں یہ سیکولر ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوری ملک میں رہتے ہیں بی بی آسیہ فیرون کے ملک میں رہتی تھی آسیہ فیرون کی بیوی تھی آسیہ فیرون کی زوجہ تھی بیوی آسیہ فیرون کے پائے تک کی بے تاج ملکہ تھی بے تاج بادشاہ تھی تمہاری اڈوانی بزدی تمہارا ٹھاکرے بزدی تمہارا کافر تمہارا ہندو اور تمہارا پیشاب پینے والا یہ بزدل ایک نمبر کا بزدی ذرا جہاد کا ڈنڈا دکھاؤ بدر کا ڈنڈا دکھاؤ معاف بن کر دیکھو معافذ بن کر بتاؤ اپنی اولاد کو اپنی ماں اور بہنوں کو حضرت زیرت حضرت حضرت صفیہ بن کر دکھاؤ پھر دیکھو کیسے بھاگتے ہیں مسلمانوں یہ بدر کا مہینہ ہے مسلمانوں یہ امل پرخان کا مہینہ ہے مسلمانوں یہ رمضان کا مہینہ ہے مسلمانوں اللہ کے دیدار کا مہینہ ہے مسلمانوں اللہ سے ہم کلامی کا مہینہ ہے بی بی آسیہ جیسی عورت کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے ہے ایسی زندگی پر لالت ہے ایسی زندگی پر حضرت جبریل امید نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت نہیں بیوی آسیہ کا مزار مبارک ہے جن کے قبر سے جنت کی خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں آخا سے جنت میں جنت کی ہر ہور نکاح کرنے کے لیے بےتاب ہوگی جنت کی ہر ہور شادی کرنے کے لیے بےتاب ہوگی لیکن قربان جائے بی بی آسیہ قربان جائے بی بی مریم کہ وہ بی بی مریم جن کی عصمت کو داغ داغ کرنے کی کوشش ان یہودی کتوں نے کی تھی ان عیسائی کتوں نے کی تھی اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر انشاءاللہ حضرت بی بی بیوی مریم اور بیوی آسیہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھائے گا صبر کر لو حالات کا مقابلہ کرو مجاہد بن جاؤ غازی بن جاؤ بدری بن جاؤ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو آخا کا رفیق بنائے گا آخا کی منزل میں رکھے گا حضرت حمزہ کے ساتھ اٹھائے گا حضرت حسین کے ساتھ اٹھائے گا یہ بزدلوں والی یہ دنیا کی پجاریوں کی زندگی یہ دولت کی پجاری کی زندگی یہ ہجڑوں کی زندگی اور یہ دنیا کے پیپ اور لہو کو چاٹنے والوں کی زندگی گزارو گے قیامت کے دن تمہارا حشر فرون کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا دجال کے ساتھ ہوگا آج امت کی بیٹیاں سسک رہی ہیں امت کی بے بہویں آج تڑپ رہی ہیں کشمیر کی ان دختران کو ہمارا سلام کہ جب فوجی درندے ایک گھر کے اوپر دھاوا بولے اور ایک لڑکی ہماری بٹیا کی آبر لٹنے کے لیے وہ پیچھے گئے وہ اوپری منزل پر گئی اور وہاں سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر اس نے اپنی جان جانے آفری کے حوالے کر دی کب تک کب تک یہ عزت کے بچانے میں کنو میں گرتی رہیں گی آگ کے تندور کی بٹی میں یہ جھلستی رہیں گی کب تک یہ بلڈنگوں سے چھلاک لگاتی رہے گی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں سوائے بیوی کے و پاس چاٹنے کے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اولاد کے حگیز بننے کے تمہاری کوئی ذمہ دار نہیں نہیں زمین اور دھرتی کی پوجا کرنے کے مال دولت کی پوجا کرنے کے اے دنیا کے پجاریوں بس کرو بس کرو اللہ کے لیے بس کرو اب یورپ اپنی موت کے اندر آپ پر رہا ہے امریکہ اپنی موت کے اندر آپ پر رہا ہے کل امریکہ نے کہا تھا یہ مٹھی بھر پیٹھے والے یہ مٹھی بھر امانے والے کچھ ہفتوں کے اندر ان کو ان کی مٹی افغانستان کی چٹا دیں گے دس سال کا عرصہ کبو دیش بیت چکا ہے ہزاروں تابوت ان کتروں اور سوروں کے نکل چکے ہیں آج اس جنگ کے اندر کے جنگ دہشت گردی کے خلاف جو نعرہ سور بش نے دیا تھا آج اس نعرے کے پیچھے امریکہ کی اکنامی تباہ ہو چکی ہے برباد ہو چکی ہے نہ صرف امریکہ بھکاری بن چکا ہے فقیر بن چکا ہے امریکہ کو ساتھ دینے والے جو ناٹو ممالک ہیں اور اس وقت کا بش کا جو کتا ٹونی بلیر جس کو دنیا میں بش کے کتے کے نام سے جانا جاتا تھا آج برطانیہ دہشت کی لپیٹ کے اندر آ چکا ہے آج ناروے بڑے بڑے دہشت گرد وہاں پر جنم لے چکے ہیں صرف ایک کالے جو ہے حبشی کے قتل پر پورا برطانیہ سلگ چکا ہے جس کی ملٹری اور جس کی پولیس کا ڈسپلین بزرگ المسل کے طور پر قوم کے سامنے پیش کیا جاتا تھا آج وہاں خون کی ہولی کی جا رہی ہے دہشت کی لپیٹ کے اندر ملک سلگ رہا ہے اللہ کی قسم یہ آگ ان کو جلا دے گی یہ آگ ان کو بھسم کر دے گی آج برطانیہ میں یورپی ممالک کے اندر جو ہے آسامیاں خالی ہو چکی ہیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں لوگ خودکشی کر رہے ہیں وہاں کی معاشی حالت سوت کا دھندے میں اور سوت کے معاملے میں ان کو جہنم کے گڑے کے اندر گرا دیا ہے اب دشمن اپنی موت آپ مر رہا ہے ہتھیار ہے اور گن ہے گولی کے لیے پیسہ نہیں ملٹری ہے تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے مسلمان بڑا اچھا موقع ہے اٹھ جا اٹھ جا وقت کے ابو جہل کو قتل کر دے اٹھ جا وقت کے ابو لہب کا خاتمہ کر دے اٹھ جا وقت کے فرعون کا خاتمہ کر دے رمضان کی ساتیں ہیں رمضان کے کچھ لمحے ہیں اللہ سے مانگ لے اللہ سے مانگ لے اللہ نے پروایا ویدا سال کا عبادی انی تو قریب میرا بندہ مانتا ہے میں اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں دنیا والوں سے مانگتا ہے دنیا والے بھاگ کر چلے جاتے ہیں اللہ کہتا ہے تو چل کر آتا ہے اللہ دوڑ کر آتا ہے ایک قدم آتا ہے اللہ دس قدم آتا ہے تو دوڑ کر آتا ہے اللہ سینے سے لگا لیتا ہے دیکھ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو سمندر کے جھاگ کے برابر اگر تو گنا کر چکا ہو ریت کے ذرات کے برابر تو گنا کر چکا ہو میرے رب کی رحمت کی دریا تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے اٹھ جا سمل جا بڑے بڑے بادشاہ تیرے سامنے سرنگو ہو چکے ہیں بڑے بڑے وقت کے شہنشاہ تیرے قدموں کے تلے ان کی منڈیاں قتل ہو کر آ کر پڑی ہوئی ہیں پوچھ دلی کی پائے تک اگر کہہ سکتی ہے تو کہے گی اور دلی کی سرزمین یہ گواہی دے سکتی ہے تو گواہی دے گی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر آج تو کاؤنسلروں کے پیچھے ایم پی کے پیچھے ایم ایل اے کے پیچھے سیٹوں کے پیچھے ہائے ایک وقت وہ تھا کہ دنیا تیرے امامے کی بھیک مانگا کرتی تھی دنیا تیرے کلچر کی بھیک مانگا کرتی تھی دنیا تیرے تہذیب کی نقالی کیا کرتی تھی دنیا تیرے لباس کی نقالی عکس اتارا کرتی تھی آج تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جانور آدھا پیشاب اندر آدھا پیشاب اندر وہ آدھا اندر باہر آدھا پیشاب وہ رنڈیاں پہننے والی جن کی شرم گاہوں کے اندر اتنی سڑان اور اتنی بدبو کہ جہنم کے جہنمی ان سے پلا مانگے شرم تو کر شرم تو کر ایک کتے کی کھال پہن لیتا ایک سور کا چمڑا پہن لیتا ایک گدھے کا چمڑا پہن لیتا شاید خدا کو ترس آ جاتا جن کو اپنے پیشاب کی تمیز نہیں اپنی بہو اور بیٹیوں کی تمیز نہیں آج تو امریکن بننا چاہتا ہے یو ایس اے کا گرین کارڈ ہولڈر بننا چاہتا ہے افسوس ہے تو محمد کا غلام تھا کبھی افسوس ہے تو کبھی مکے کا باشندہ تھا افسوس ہے تو کبھی مدینے کا باسی تھا افسوس ہے کبھی تو صفا چبودرے کا اسٹوڈنٹ تھا افسوس ہے کبھی دار ارقم کا طالب علم تھا افسوس ہے کبھی تیرے ہاتھ کے اندر نیام ہوتی تھی تلوار ہوتی تھی تیر ہوتا تھا کمان ہوتا تھا آج جورو کی غلامی کا ریموٹ تیرے ہاتھ کے اندر ہے جو کی غلامی کے حیض و نفاس کے کپڑے تیرے ہاتھ میں ہے اٹھ جا تو بنا تھا بادشاہوں کے سر تیرے دربار کے اندر قتل ہو کر پڑے ہوئے تھے خاجا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے اندر دستور اپنے بغل میں کوئی سو رہا تو اس کو جگاؤ بھائی کیا دماغ خراب ہے تمہارا چی ہے آجا نظام شرمگا مدے کو کہیں نہیں جاتی وہ کو دیکھتی شرمگا دیکھتی کہیں نہیں جاتی نہیں تو کاٹ کر کر چپلا کے روم میں رکھو جھک کر بیٹھتی مراقبے کی میں فی ہر جمعہ کہنا ہے کیا استغفر اللہ ربی اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ نیا چاند کے دکھنے پر بادشاہوں کو جا کر مبارکبادی دی جاتی تھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو ہے نہیں جایا کرتے تھے اپنے غلام کو بھیجا کرتے تھے اپنے خلیفہ اور اپنے مرید کو بھیجا کرتے تھے تو بادشاہ کو کسی نے اشکالا حضرت نظام الدین مغرور ہو چکا ہے متکبر ہو چکا ہے اور آپ کے در پر نہیں آتا کہیے گا کہ خود آ کر وہ سلام کرے خود آ کر وہ دعا کرے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تک پیغام آیا عز الدین خواجہ عز الدین آپ کے خلیفہ آپ کے باڈی گارڈ آپ کے خاص سیکورٹی افسر تھے تو حضرت تک بات پہنچائی گئی حضرت نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت حق کی مرتبہ چاند دکھے گا ہم پال کی لے کر آئیں گے اس زمانے کے اندر دلہنوں کی طرح ایک پال کی ہوتی یہ اللہ والے بیٹھتے اور کچھ ان کے اٹھا کر لے جایا کرتے تھے سفر کے اندر یہ کیا کرتے تھے چنانچہ کہا کہ جب چاند رات آئی چاند کا دیدار ہو گیا جلوہ ہو گیا کہا حضرت اثر کی نماز ہو چکی ہے پال کی حاضر خدمت ہے دربا کس نے کہا تھا تمہیں نظام الدین نے ایک جلالی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا فرمایا اس کو واپس کرو حضرت وہ اس نے بادشاہ نے حکم دیا ہے اگر وہ عزت کے ساتھ نہیں آتے تلوار کے زور پر ان کو لایا جائے گا تو کہنے لگا کہنے لگے حضرت تم جاؤ اپنا کام کرو اس پالکی کو واپس کرو ہاں حضرت اپنے خلفاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے ہر دیو نام کا ایک خلیفہ تھا آپ کا جو نو مسلم تھا مسلمان ہو چکا تھا حضرت نے اب تک اس کے ایمان اور اسلام کو خفیہ رکھا تھا اور پوشیدہ رکھا تھا اب کہا کہ تم اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کر دو اور میرے ساتھ تم مغرب کی نماز پڑھو اب یہاں خواجہ عز الدین اور جو ہے دوسرے خلفا رو رہے ہیں بلک رہے ہیں حضرت آپ کا کیا ہے آپ جنت کے پروانے ہیں آپ کو جنت کا پروانہ مل چکا ہے آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ کے لیے ہم غریبوں پر آپ کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں گے کہاں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اگلے چاند سے پہلے خدا خیر کا فیصلہ کرے گا یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ زبان سے کلمات نکال دیے مسلمان مسلمان تجھے دہشت گرد بننے کی ضرورت نہیں تھی تجھے ایک ایک پارٹی سیون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ والا بن جا تو رمضان والا ہو جا تو قرآن والا ہو جا تو بدر والا ہو جا ماس اور معاوض والا ہو جا تو کے طریقے پر اپنی گاڑی کو چلا دے راستے پر دے اللہ کہتا ہے لو اللہ لا برا اگر تو قسم کھائے گا اللہ تیری قسم کو پورا کریں گے تیرے ہاتھ اٹھیں گے ہاتھ گرنے سے پہلے دشمن کا سر قلم کر دیا جائے گا چنانچہ مغرب کی نماز ہوئی کلفا باہر نکلے اور یقین نن انہوں نے یہ تصور کیا ہوا تھا آنکھوں میں ایک نقشہ بچھایا ہوا تھا کہ کچھ فوجی آئیں گے پولیس والے آئیں گے اور درباری آئیں گے ہاتھوں کے اندر ننگی تلواریں ہوں گی ہمارا ان سے مقابلہ ہوگا ہم ہمیں جو ہے شہادت مل جائے گی ہم مٹھی بھر لوگ ہیں خواجہ نظام الدین کو خدا نہ کرے شہید کر دیں گے کہتے ہیں کہ وہاں دور دراز تک کہیں گلیوں کے اندر کسی کا نام و نشان نہیں تھا آ کر خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اس کا تذکرہ کیا تو خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے کام تمام کر دیا ہے نہ انٹرنیٹ نیٹ تھا نہ کیبل کلیکشن تھا نہ ایس ایم ایس تھا نہ موبائل کا نیٹ ورک تھا اور نہ کوئی چاٹنگ تھی کوئی چیز نہیں تھی خواجہ نظام الدین نے فرمایا اٹھ جا میرے بھائی اٹھ جا نبی کی بدوا لینے والے داڑھی مڈانے والے روزہ چھوڑنے والے تراوی کو ترک کرنے والے عورت کو رنڈیوں کا لباس پہنانے والے مال کے پجاری دولت کے پجاری عالم کے دشمن مسجد کے دشمن موزن کے دشمن دین کے دشمن قرآن کے دشمن دیکھ اٹھ جا سمل جا سمل جا رمضان کے کچھ ساتھ ہے رمضان کے کچھ لمحے تازہ کر لے ورنہ تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے نبی کی بدعا تیز قدم اب انڈیا کے بارڈر پر آ چکی ہے انڈیا کے ساحل پر نبی کی بدوا آ چکی ہے تیرے گھر پر آنے سے پہلے تو توبہ کر لے اس توق کو نکال کر پھینک دے روزوں کی قضا کی فکریں کر لے چھوٹی ہوئی تراوی کو پڑھ لے اعتکاف میں بیٹھ جا مولا تیرے در کو چھوڑ کر اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھے مغفرت کا پروانہ نہ دے دے جہنم سے خلاسی کا پروانہ نہ دے دے اٹھ جا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اٹھ چکے تھے جگ چکے تھے اللہ والے بن چکے تھے اور ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ قطب الدین خلجی جو اس وقت کا بادشاہ ہے خسرو نام کا بظاہر مسلمان تھا مرتد تھا ہندو تھا نو ہزار محل ایک محل تھا جس محل کا نام نو ہزار محل تھا اس کی چھت پر خسرو کسی قریبی بات چیت کے لیے گیا اور قطب الدین خلجی کا اس نے جو ہے کلا کما کر دیا اور پھر اس تخت پر متمکن ہو گیا ناصر الدین محمد کے نام سے بظاہر مسلمان تھا اور ہندو تھا اور اس کے بعد اس داغ کو مٹانے کے لیے قتل کے لاکھوں روپئے اس نے عوام کے اندر بٹوائے اور خانقاہوں کے اندر اس نے انعامات کی بارش کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے خدام ان کے خلیفہ دوڑتے ہوئے آئے خوشخبری دینے کے لیے کہ قطب الدین خلجی کا کام تمام ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگلے چاند سے پہلے خدا خیر کا فیصلہ کر دے گا یہ ہے مسلمان تیرے قدم یہ تیرے ارادے یہ تیرے عزائم تیرے منصوبے وقت کے بادشاہ جس وقت کی بادشاہت کے اندر ہندوستان پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش اتنے بڑے مملکت کے خطے پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی لیکن جب ان پر بری نگاہ اٹھی بادشاہ کی اللہ نے اگلے چاند سے پہلے اس کے چاند کی روشنی کو چھین لیا اس کے چاند کو گرہن لگا دیا اے اللہ گھر سے جب ماں کا جنازہ نکل رہا ہوگا اولاد پر کیا بیتتی ہوگی اس شوہر پر جس نے ساری زندگی بیوی کی غلامی کی جب جنازہ نکل رہا ہوگا کیا بیتتی ہوگی اس لاڈلی کا جنازہ نکل رہا ہوگا کفن پہنایا جا رہا ہوگا غسل دیا جا رہا ہوگا جنازے پر رکھا جا رہا ہوگا اس باپ پر کیا بیتے گی اس باپ پر کیا بیتے گی میرے اللہ میرے اللہ کون سی دنیا میں ڈال دیا اب عشاء تو ہوگی ترابی نہیں ہوگی بولا پہنے آئیں گے اعتکاب نہیں ہوگا بولا یہ دن آئے گے یہ رات آئیں گے یہ شہری کا سبا نہیں ملے گا یہ افطاری کی لذتیں نہیں ملے گی یہ خوراک کی علامتیں نہیں ملے گی اب کچھ دنوں میں یہ مہینہ رخصت ہو کر جا رہا ہے بولا نے رمضان کو رولا دیا بولا نے رمضان کی بے عزتی کی بولا اس مہمان کی بے عزتی کی دیکھ مولا یہ روتا ہوا جا رہا ہے بد دعا دے کر جا رہا ہے مسلمانوں اللہ کے لیے رک جا اللہ کے لیے رک جاؤ اللہ کو بنا لو بھائی سونے کی کوئی ضرورت نہیں کتنی نعمتیں یہ رحمتوں کی بارش ہے یہ برکتوں کی بارش ہے یہ جنت کا مسئب کھولا یہ جہنم پر تالا لگنا یہ فرشتوں کا یہ کہاں دیکھیں گے ماحول پھر اس کتے اور سبروں کے ماحول میں جائیں گے یقین سنائی دے گا رنڈیاں دکھائی دے گے مولا کیسی سلیل دنیا میں رکھا ہے مولا ہماری حفاظت فرما مولا ہمارے آنکھوں کی حفاظت فرما ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت پر فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما والا اس طرح عظیم بہنے کی ہم نے نا قدری کی تیرے قرآن کی نا قدری کی مالا ہم نے برہمت کے اشرے کی نا قدری کی مغفرت کے اشرے کی نا قدری کی آج یہ جماعت پرس یہ جمیت پرس اعتکاب کے لیے کہا گیا قرآن کے لیے کہا گیا تراوی کے لیے کہا گیا یہ الفاظ تھے ان کمینوں کے ایک سنت کو لے کر پینگتے ہو ارے آج امتوں کے فرائض کے جنازے نکل رہے ہیں ارے تجھے کیا معلوم سنت ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے ایک ایک سنت میرے محبوب کی ایک ایک ادا پر میرے محبوب کے ایک ایک جلوے پر اور جنت کی ہور غلمان گواہ ہے اور ان پر پیدا ہونے کے لیے تیار ہیں میرے محبوب جب بی بی آمینہ کے گود کے اندر تھے تیرے نوازے per poter تیری بچیاں تیرے بچوں کو میڈ ان چائنا کا تو کھلونا دیتا تھا میڈ ان جاپان اور یو ایس اے کا کھلونا دیتا تھا میرے محبوب بی بی آمین کے گود میں تھے فرشتے ستارے لا کر ان کو کھلونے بنا کر دیا کرتے تھے ارے یہ وہ میرے محبوب ہیں جن کے دل کو رمضان کے مہینے میں تو نے دکا کر ان کو تو نے حضرت جبرائیل کی بدعا پر آمین کہنے پر مجبور کر دیا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائی سدر جا یہ جورو تیری کام آنے والا والے نہیں ہے تو سمجھتا نہیں تیری جڑوں سے میرا لینا دینا نہیں ہے تیری اولاد سے میرا لینا دینا نہیں ہے تیرے تجوری کے خزانے سے میرا لینا دینا نہیں ہے اسلکم علیہ اجرا ان اجریا اللہ اللہ جو بات نوح نے کہی جو بات حضرت سبود نے کہی جو بات حضرت صالح نے کہی جو بات حضرت ابراہیم حضرت لط نے کہی جو بات میرے محبوب میرے آخا میرے سرتاج نے کہی کلا اسلکم علیہ اجرا میں تجھ سے ہدیہ نہیں مانگتا میں تجھ سے دعوت نہیں مانگتا میں تجھ سے زر نہیں مانگتا میں تجھ سے زمین نہیں مانگتا میں تجھے مسجد کے سجدوں کی بھیک مانگتا ہوں میں تجھ سے رمضان کے روزوں کی بھیک مانگتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے آدھے منہ کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا میرے محبوب کا دل روئے گا میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو کے خطرے نکلے گے ہائے ان کے لیے میں نے نوازوں کو قربان کر دیا ہائے اس کے لیے میں نے اپنی بیٹی شہزادی کو قربان کر دیا اے اللہ اے اللہ ان کو روزے نہیں رکھے جاتے تھے تراوی نہیں پڑی جاتی تھی آخر روئیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی اتنا قومی تخذو حاضر قرآن محجورا تو بھوک لگ کر پیاس لگ کر پسینے میں ڈوب کر میرے محبوب کے پاس جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سخاوت کے چرچے تمہاری دریا دلی کے چرچے تمہارے معاف کرنے کے چرچے ہم علماء سے سن رکھے ہیں کہ آپ نے عبداللہ ابن عبی کا نماز جنازہ پڑھانا چاہا آپ نے عرب کے ظالمہ کو معاف کیا آپ نے اوجھڑی ڈالنے والے کو معاف کیا آپ نے کاٹا ڈالنے والے کو معاف کیا آپ نے کھانے کے اندر زہر ملانے والے کو معاف کیا آپ نے کے اندر پیٹنے والوں کو معاف کیا آپ نے ملک مکہ سے نکالنے والوں کو لا اليوم کر کو معاف کر آخا اتنی معافی دینے والے ایک گھونٹ آپ حوض کوثر کی دے دیں حلق سوکھ رہا ہے آخا حلق سوکھ رہا ہے آخا آخا آخا اگر آپ رحم کرم کا معاملہ نہ کریں گے مجھے دیکھو یہ جہنم سے یہ گردن نکل چکی ہے دیکھو دیکھو آخا مجھے اچک رہی ہے دیکھو آخا مجھے منہ کے بل لٹایا جا رہا ہے مجھے شفاعت کا پروانہ دے دو اے داڑھی بڑھانے والے اے رمضان کے بے حرمتی کرنے والے چندے کا سوال نہیں تحفے کا سوال نہیں گفٹ کا سوال نہیں دعوت کا سوال نہیں ان اجریا اللہ اللہ اجر تو میرا اللہ مجھے دے گا میرا اللہ مجھے اجر دے گا میں تجھ سے نماز کا چندہ مانگتا ہوں میں تجھ سے روزے کا چندہ مانگتا ہوں مجھے تجھ سے کوئی ہمدردی نہیں تو بھاڑ میں جا تیری ماں بہنوں کی آبرو لٹے تو قتل ہو جا تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے میں کیا کروں میرے محبت کا دل ٹوٹتا ہے میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں اسی طرح میرے محبوب کے دربار میں امت کے احوال پیش کیے جاتے ہیں تیری یہ حالت دیکھ کر آخا کتنا روتے ہوں گے آخا کتنا تڑپتے ہوں گے آخا کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا آخا کا رونا دیکھا نہیں جاتا آخا کو رلانے والے آخا کے دل کو ٹریس پہنچانے والے آخا کے آنکھ سے آنسو کے خطرے نکالنے والے دیکھ سن لے سن لے یہ مال تیرا کام نہیں آئے گا یہ دولت تیری کام نہیں آئے گی یا اولاد یہ تیری کام نہیں آئے گی انا سادہ تنا و فاضل فضل سویلا تو کہے گا مولا انہوں نے مجھے گمراہ کیا ربنا منل من و لانو لانند کبیرا مولا ان کو دگنا عذاب دے کل تیرا رونا کل تیرا پچھتانا کپن کی گھاٹی لگنے کے بعد قبر میں ملا خلقنا کم کے ڈھیلے دینے کے بعد اسرافیل کے سور پھونکنے کے بعد سورج مشرق کے اندر ڈوبنے کے بعد مشرق سے نکلتا ہے لیکن اس وقت مشرق میں ڈوب جائے گا تیری توبہ قبول نہیں ہوتی میرا رب رعوف ہے میرا رب کریم ہے میرا رب ستار ہے میرا رب رحمان ہے میرا رب رحیم ہے میرا رب کروڑوں ماں کو پیدا کر کر ان کو مامتا دینے والا تیری طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے تیری خطا لکھنے والے تیرے جرم لکھنے والے تیری نافرمانی لکھنے والے جب رب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کیا میں ان پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دوں تو میرا اللہ کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ کیا تم نے ان کو پیدا کیا کیا تم نے ان کو روزی دی کیا تم نے ان کو زندگی دی میں نے پیدا کیا میں ان کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوں توبہ کر لیں گے ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا دیکھ میرا رب مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے پولیس جوتیوں سے خبر لیتی ہے ڈنڈوں سے خبر لیتی ہے پیشاب سے خبر لیتی ہے کیڑوں اور مکڑوں سے خبر لیتی ہے اور سزا دینے سے خبر لیتی ہے لیکن تم مجرم ہو کر بھی میرا رب رحیمی نگاہ سے دیکھ رہا ہے میرا رب نگاہ سے دیکھ رہا ہے یہ مہنا رخصت ہو جائے گا یہ بھی چلی جائے گی یہ سہریا بیت جائے گی یہ افطاریاں بیت جائے گی کہاں سے لائیں گے ہم رمضان کا ماحول کہاں سے لائیں گے ہم تراوی کا ماحول کہاں سے لائیں گے ہائے کتنا پیارا لگتا تھا نڈے بڈے بچے نماز کو آیا کرتے تھے کتنا پیارا لگتا تھا بیس رکعت تراوی میں چالیس سجدوں سے ہم اللہ کو بناتے تھے روٹے ہوئے خدا کو بناتے تھے رب ہمیں مغفرت کا تحفہ دیتا تھا جنت کی چاہیاں دیتا تھا کچھ لمحے کچھ ترابیاں کچھ سہریاں کچھ افطاریاں میرے محبوب دسترخوان پر بیٹھے ایک صحابی آئے فرمایا آؤ آؤ تم شہری کھا لو فرمانے لگے نہیں میں شکم سیر ہوں نہیں کہا کرتے بابا نہیں کہا کرتے میرے بھائی یہ شہری وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے کہاں جائیں گے کہاں سے لائے گے یہ ماحول کہاں سے لائے گے ہم عشا کا سلام پھیریں گے اب ترابی نہیں ہوگی اب پتر جماعت سے نہیں ہوگی اب کوئی تمہیں بسم اللہ کہہ کر تمہیں تکلیف نہیں دے گا خبر میں سونا ہے سو لو خبر میں راحت پانا ہے پالو قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی والی ہے اے راحت کے پانے والے اے آرام کے پانے والے اب تجھے کچھ دن مشقتیں اٹھا لینا ہے اب للت الجائزہ بھی تیرے سامنے ہے صدقے پتر بھی تیرے سامنے ہے چھوٹی ہوئی زکات کے مراحل تیرے سامنے ہیں اور اتاف کے کچھ ساتھیں تیرے سامنے ہے کوئی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے محبوب کے پاس کوثر کا گھوٹ لینے کے لیے شفاعت کا پروانہ لینے کے لیے جائے گا وہ محبوب جنہوں نے تائب کے ظالموں کو معاف کیا مکے مدینے کے دشمنوں منافقوں کو معاف کیا تجھے دیکھ کر کہیں گے کلام پاک کا انیسواں پارہ سورہ فرخان اللہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی تغزو حاضل قرآن محرا آج اے اللہ اے اللہ آج یہ شفاعت کی بھیک لینے کے لیے آج حوض کوثر کے گھوٹ لینے کے لیے کل میرے چہرے سے نفرت تھی ادبا اور شیبا بن کر بن ابھی مویت بن کر جو رو کا نفاس چاٹ کر انہوں نے میرے چہرے پر تھوکا تھا میرے چہرے کی سنت کا مذاق اڑایا تھا میری سنتوں کا مذاق انہوں نے اڑایا تھا والا آج یہ شفاعت کی بھیک حوض کوثر کی بھیک مانگنے آئے ہیں کہیں گے سوکن کم سو کل لکم سو کن کم ارے چلے جاؤ میری نگاہ سے دور ہو جاؤ نبی کا دل کتنا تم نے دکایا ہوگا کہ انہوں نے مکے کے ظالموں تاریخ کے خونخاروں کو معاف کیا لیکن یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میدان محشر کے اندر معافی دینے کے لیے تیار نہیں دھکے دے کر فرشتے تجھے حوض کوثر سے نکال دیں گے اچھا لگے گا تجھے جہنم کا لہو پیتے ہوئے اچھا لگے گا جہنم کا پیپ پیتے ہوئے اچھا لگے گا نبی کے دل کو دکاتے ہوئے نبی کو اچھا لگے گا کسی ماں کو اچھا لگے گا کہ اس کے بیٹے کو آنکھ میں ڈالا جائے اس کے بیٹے کی جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کی جائے اس کے بیٹے کی آبرو بیٹی کے آبرو لوٹی جائے نہ نہ نہ کوئی ماں کے دل کو اچھا نہیں لگتا نبی کو اچھا نہیں لگتا اور لکھ لے لکھ لے ان ادون اللہ و رسول اللہ لانا ہو والا جس نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچائی اللہ فرماتے ہیں لانا ہو اللہ فی دنیا والا اللہ کی لانت اسے دنیا اور آخرت میں ہے اگلے جمعہ آئے گا بسترا چل چکا ہوگا تو محمد کا امتی نہیں ہے تو یہودی پلنا ہے اگلے جمعہ آئے گا تیری نمازیں چھوٹ چکی ہوں گی میرے محبوب کا امتی نہیں تو کوئی عیسائی پلنا ہوگا اگلی جمعہ آئے گا تو تراوی تیری چھوٹی ہوئی ہوگی تو کسی کافر کے نطفے سے شاید غلطی سے پیدا ہوا ہوگا اگلی جمعہ آئے گا تو نے توبہ کر کر اللہ کو روٹے ہوئے خدا کو منایا نہیں ہوگا اور مغفرت کا پروانہ اگر تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگا سمجھ لے تیری بربادی مقدر ہو چکی ہے تیری تباہی مقدر ہو چکی ہے اے مسلمان اے میرے بھائی اے وہ لوگ جن تک میرا کلام میری صدا جن کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے اللہ کے لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روزے چھوٹ گئے ترابی چھوٹ گئی غلطیاں ہو گئی ارے ہم اللہ کے بندے ہی تو ہیں ہم روٹے اللہ کو منا لیں گے ہم روٹے ہوئے رب کو راضی کر لیں گے ہم جہنم کے دروازے پر تالا ڈال دیں گے ہم جنت کی کھڑکیوں پر روشن دانوں میں اور جنت کی کیاریوں میں اور جنت کے محلوں میں اپنا نام ریزرویشن کرا لیں گے ارے ہم تو اس انسان سے گئے گزرے نہیں جو آخا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آخا آپ میرے حق کے اندر اللہ سے دعائے مغفرت کا پروانہ دلائیے آخا نے کہا جاؤ کہ تم خود دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا وہ کہنے لگا آخا میں بہت بڑا ظالم ہوں بہت بڑا خونخار بھیڑیا ہوں آخا نے فرمایا ارے بھائی کتنا بڑا گنا کیوں نہ ہو میرا اللہ رب ہے رحیم ہے رحمان ہے کریم ہے معاف کرنے والا ہے تو کہنے لگا نہ آخا میرا گناہ بہت بڑا ہے آخا سمل گئے فرمایا کیا زمین سے بڑا کہنے لگا ہاں فرمایا آسمانوں سے بڑا کہنے لگا ہاں کہا کیا زمین و آسمان کی مخلوق سے بڑا کہنے لگا ہاں آخا متنبع ہو گئے آخا چوکنا ہو گئے آخا نے پوچھا اے ظالم آخر وہ تیرا گنا کیا ہے کہ جو نے اتنے بڑے عالم سے بڑھ کر تیرا گنا ہے کہنے لگا میں ایک لیلا سے میری محبت تھی ایک لڑکی سے میرے تعلقات تھے جیتے جی میں ناجائز کام اور گندا کام اس سے نہ کر سکا خدا جانے آخا معاف کیجیے گا یہ کہتے ہوئے ہچکیاں بند ہو گئی آنکھوں سے آنسو کی قطار جو ہے گرنے لگی اور رونے لگا اور کہنے لگا کون سا سپر شیطان میرے جسم پر سوار ہو گیا تھا رات کو گیا کلاڑی لیا قبر کو کھونا کفن کو پھاڑا اور جو برا کام میں نے زندگی میں نہ کیا مرنے کے بعد خبر میں اس کے ساتھ میں نے وہ معاملہ کیا اتنا کہنا تھا آخا کا چہرے مبارک انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا آخا نے فرمایا ظالم میرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا ابھی چالیس قدم یہ ظلم کرنے والا یہ قطع کرنے والا کہہ دو اللہ سے کہہ دو اللہ سے اے اللہ ہم نے تو کسی قبر کو پھاڑ کر کسی ماں بہن کی آبرو تو نہیں لوٹی تھی مالا مالا تیرے حبیب کے امتی تھے ہم سے ضرور گنا ہو گیا شیطان ملون ہمارے جسموں پر سوار ہو گیا ترابی چھوٹ گئی روزہ چھوٹ گیا رمضان کی بے قدری ہو گئی منا لو روٹے رب کو منا لو منا لو ناراض خدا کو منا لو آخا فرماتے ہیں ابھی چالیس قدم وہ جو ہے نہیں گیا تھا کہ جبریل امین آئے اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ پوچھتا ہے کیا تم نے اس کو پیدا کیا کہا کہ نہیں کیا تم اس کو روزی دیتے ہو کہا کہ نہیں کیا تم اس کی دعائیں قبول کرتے ہو کہا کہ نہیں پیدا میں نے کیا روزی میں نے دی زندگی موت اور تقدیر کا مالک میں اور دعائیں میں قبول کرتا ہوں تم کون ہوتے ہو میری رحمت سے میرے بندے کو مایوس کرنے والے محمد میری عزت کی قسم میری جلال کی قسم میری کبریائی کی قسم جب وہ قدم آپ کی طرف بڑھنے لگے تھے اس کے قدم اٹھنے سے پہلے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا میرا اللہ اتنا رحیم میرا اللہ اتنا کریم اٹھ جا گنہ گار اٹھ جا مایو سونے کی ضرورت نہیں جگ جا جگ جا تیری بہنوں کی کار سن لے اور گمد خزرا کی رونے کی آواز سن لے کیا تو نہیں دیکھتا کہ آج جو ہے نبی کے روزے کی جالیوں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے نہ بابا اللہ کا واسطہ سدھر جا کچھ سات باقی ہیں رمضان کو یوں رلاتا بھیجنا یوں دکھ دے کر بھیجنا یوں جو ہے مہمان کی بےزتی کرنا گھر میں کافر مہمان بھی آئے عزت کرنے کا حکم ہے یہ رحمتوں کا یہ بدر کا یہ مغفرت کا یہ جہنم سے خلاصی کا یہ شہر و رمضان النزی فی القرآن کا مہینہ یہ شب قدر کا مہینہ یہ احتکاب کا مہینہ یہ تاخرات کا یہ تراویح کا یہ تلاوت و ذکر اسکار کا دعاؤں کا ایسے حلاوت والے مہینے کا دل دکھائے گا رب تجھے کبھی بات نہیں کرے گا خاص کر کے یہ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں کچھ ساتیں باقی رہ گئے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں روٹے رب کو منا لے رب کائنات ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اللہ ان تاہیوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ رمضان کی بے حرمتی کو معاف فرمائے بقیہ روزوں کی قدردانی اور تراوی کی قدردانی اور رمضان کے ساتھوں کی قدردانی کے اللہ ہمیں توفیق نصیب پروائے آمین وافردان الحمد للہ العالمین